يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لیکن لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وقال في بعض آخر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنكم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما کما فتهلككم كما أهلكهم معزز کما اہلکہ معزد مکرم سامعین دنیا کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت قناعت ہے قناعت بہت عظیم خصلت ہے یہ انبیاء کی صفت ہے اللہ کے نئے بندوں کی عادت ہے اور جو کامیاب لوگ ہیں یہ ان کی خصلت اور عادت ہے آج کے اس دور میں قناعت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تھوڑی سی کوئی مصیبت آ جاتی ہے جزا فضا کرنے لگتے ہیں کہیں نوکری لگی تھی نوکری چلی گئی لوگوں سے آ کر کے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کم تنخواہ کی شکایت کی جاتی ہے دنیا کی کوئی نعمت اگر نہیں ان کے پاس ہے تو اللہ رب العالمین سے کرنے کے بجائے جو خالق اور رازق ہے اور وہی تمام نعمتوں کا دینے والا ہے اس رب العالمین سے مانگنے کے بجائے لوگوں کے سامنے انسان ہاتھ پھیلاتا ہے اور لوگوں کے سامنے جا کر کے اللہ ربانہ کی شکایتیں کرتا ہے ایک ایسے وقت میں کناب کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کناب نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے اخلاقی جرائم جرم لیتے ہیں انسان کے پاس کناب نہیں ہے چوری کر کے ڈکیتی کر کے رشوت لے کر کے حرام مال کھا کر کے اپنے آپ کو معاشرے کے اندر اونچے مقام پر لانا چاہتا ہے یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ انسان کے پاس قناعات نہیں ہوتی ہے قناعت نہ ہونے کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے جن کے پاس مال کم ہے یا دنیا کی کوئی نعمت کم ہے اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتا ہے اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے جلن پیدا ہوتی ہے نفرت پیدا ہوتی ہے یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ قناعت جو ایک عظیم دولت ہے اور ایک عظیم نعمت ہے اس سے ہم اور آپ محروم ہیں تو قناعت بہت عظیم دولت ہے قناعت کا مطلب کیا ہے قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو دیا ہے اللہ نے جو لکھ دیا ہے اللہ نے آپ کے لیے تقسیم کر دیا اس پر آپ راضی رہیں اس کو قناعت کہا جاتا ہے اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے اللہ رب العالمین نے جو آپ کے حق میں دے دیا ہے فیصلہ کر دیا ہے آپ اس پر راضی رہیں اس کا نام کنات ہے کنات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو موجود ہے اسی کو آپ کافی سمجھیں اور جو چیز نہیں ہے اس کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں اسی کو کینات کہا جاتا ہے کنات یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہے حلال اور پاکیزہ مال ہے آپ اس کو کافی سمجھیں حرام مال کے پیچھے آپ نہ پڑیں قناعت یہ ہے کہ آپ جس چیز کے مالک ہیں آپ اس کو کافی سمجھیں جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے حفظ اور لالچ اور آپ تمانا کریں قناعت یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا دل اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے قناعت کا تعلق دل سے ہے قناعت کے دل کی عبادت ہے اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دل کی عبادت ہے اگر دل میں چیز انسان کیا آ جائے تو انسان کے ظاہر میں وہ چیز رضا آتی ہے و فاقہ کا نام نہیں ہے نہ قناعت مالداری کا نام ہے ایک مالدار بھی قناعت پسند ہو سکتا ہے اور ایک فقیر قناعت پسند نہیں ہو سکتا اللہ نے جس کو مال دیا ہے مالدار کی قناعت یہ ہے کہ اللہ نے جسے مال دیا ہے اس مال پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کی حمد بیان کرے اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرے لوگوں کا حق ادا کرے اس مال کی زکات دے یہ ہے کہ اگر وہ کوئی تجارت کرے ناکام ہو جائے خسارہ ہو جائے لوگوں سے شکوہ شکایت نہ کرے کہ ہم نے تجارت شروع کیا ہم کو خسارہ ہو گیا ہم کو نقصان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے اس کو فائدہ دے مال تجارت کے اندر اسے فائدہ اور نفع ہو اس پر راضی رہے اللہ ال کا شکر ادا کرے کناعت یہ نہیں ہے کہ انسان غربت ہی میں رہے یا فقر و فاقہ ہی میں رہے کناعت اس چیز کا نام نہیں ہے ایک فقیر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کنات نہ ہو مالدار بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کنات نہ ہو یہ دل کی دولت ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے لہذا کنات یہ نہیں ہے کہ انسان فقیر ہے تو فقیر ہی رہے یا انسان ایک فقیر ہے اللہ نے اس کو جو کچھ بھی دے رکھا ہے اس پر راضی رہنے کے بجائے اللہ کی معاشرت کرنا شروع کر دے زندگی سے مایوس ہو جائے نافرمانی کرنا شروع کر دے چوری بیمانی ڈبیتی کرنا شروع کر دے اسلام کا اس کا نام کنات نہیں ہے کنات ایک عظیم دولت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اس کو دے رکھا ہے اس پر راضی رہتے ہوئے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرتے ہوئے وہ اللہ العالمین کا شکر ادا کرتے رہے اسی کا نام کنات ہے کنات عظیم دولت ہے میرے بھائی کو اور کنات نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر اخلاقی جرام پنکھتے ہیں اور اخلاقی جرام جنم لیتے ہیں اس لیے قناعت کی ضرورت ہمیشہ سے انسان کو رہی ہے قناعت ایک بیماری کا علاج ہے دوا ہے یہ قناعت ایک شفا ہے انسان کے دل کو قناعت لالچ سے ہیلتھ تما سے اور دنیا طلبی سے دنیا کے پیچھے بھاگنے اور سرپٹ دوڑ لگانے سے انسان کو قناعت منع کرتی ہے قناعت انسان کو تمام چیزوں سے روکتی ہے قناعت ایک لگام ہے جس طریقے سے گھوڑے کے اندر زین اور لگام ہوتی ہے کہ گھوڑ سوار اس زین کے ذریعے اور لگام کے ذریعے سے گھوڑے پر کنٹرول کرتا ہے اسی طریقے سے کنات ایک لگام ہے جس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے حلال طریقہ اپناتے ہوئے آگے کے لیے سوچتا بھی ہے لیکن دنیا کو آخرت کو بھول کر کے دنیا کے پیچھے انسان نہیں پڑتا ہے جب انسان کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر ساری خوبیاں اللہ ابان اس کو عطا کرتا ہے اللہ کے سر ہے لا جو ابن آدم اللہ تراب ابن آدم کا دل مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتا ہے انسان کا پیٹ مٹی ہی بھر سکتا ہے مٹی کے علاوہ انسان کا پیٹ نہیں وہ بھر سکتا دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے لیکن وہ بھی مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور حوث ہے اور تڑپ ہے کہ اور ہمارے پاس مال ہو جائے اور دنیا کی ساری دولتیں ہمارے قدموں کے نیچے آ جائیں کیونکہ انسان کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اللہ کے فلاح من اسلم وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے کے تابع کر دیا اسلام نام ہے اللہ کے فیصلوں کے سامنے حکموں کے سامنے جھک جانے کا اسلام نام ہے سرنڈر کر جانے کا اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا وہ آدمی کامیاب ہو فلاح من اسلم وہ کامیاب ہو گیا جس نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا وہ روز کا کفافن اور اسے کناعت بھر کفات روزی دے دی گئی وہ قنا اللہ جمع آتا اور اللہ نے جو کچھ اسے دے رکھا تھا اس پر قناعت اسے مل گئی یہ کون انسان ہے وہ کامیاب انسان ہے جو اللہ کے حکموں کے پابند ہے ہو اور اللہ رب العالمین نے اسے جو بھی روزی دے رکھی ہے کفایت بھر کفایت بھر اس کو روزی دے رکھی ہے اس پر وہ راضی ہے اللہ کے فیصلے پر جدا فضا نہیں کرتا لوگوں کے سامنے آ کر کے فقر و فاقہ کی شکایت نہیں کرتا لوگوں کے سامنے اور جدا فضا نہیں کرتا وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے تو اللہ کے سرفراتے کی وہ انسان کامیاب ہو گیا اس طریقے سے اللہ کے سلسلہ فرسل قدیش ہے من اصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يوم فكأنما حيط له الدنيا بحذافيرها ترمذی کی صحیح روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے گھر کے اندر امن و امان کی حالت میں شروع کر لے گھر میں اپنے امن و امان کی حالت میں شروع کر لے اور وہ صحت مند ہے وہ آفن فی جسد ہی بیمار نہیں صحت مند ہے وہ فکا اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہے صرف ایک دن کی اس کے پاس خوراک ہے ایک دن کا کھانا ہے اس کے پاس صرف حیرت انما دنیا بے ہدافی رہا گویا کہ دنیا کی تمام چیزیں لا کر کے اس کے قدموں کے اندر نشاور کر دی گئی ایک دن کی روزی ہے اس کے پاس امن و امان میں ہے وہ صحت مند ہے وہ تندرست ہے صحت مند ہے دنیا کی ساری نعمتیں گویا کہ اس کے پاس موجود ہیں جو آدمی امن و امان کی حالت میں ہو آج سعودی عرب کے اندر ہے الحمد للہ کس قدر امن و امان کی حالت میں آپ ہیں کسی چیز کا آپ کو فکر نہیں ہے پڑوسی ملکوں کو آپ دیکھیے سوتے ہیں صبح ان کو نہیں ملتی ہے صبح کر لیے شام نہیں ملتی ان کو اسکول مدرسہ چلے کے واپس آنے کا جو ہے موقع کم رہتا ہے یہ صورتحال انسان کفن بات کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے آپ الحمدللہ پورے سعودی عرب کے اندر گھومتے ہیں نہ آپ کی جان کا کوئی خطرہ ہے نہ آپ کی مال کا کوئی خطرہ ہے نہ آپ کی عزت کا کوئی خطرہ ہے الحمد یہ اللہ کا فضل و کرم ہے توحید کی نعمت ہے یہاں کے حکمرانوں کی جد و جہد اور اس طریقے سے یہ امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ان کی انتھک اور محنت کو اس سے ہیں کہ آپ دنیا یہاں دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کا امن و امان آپ کو حاصل ہے تو اس کو امن و امان مل گیا اور جسے ایک دن کسی روزی مل گئی دنیا کی ساری نعمتیں گویا کس کے قدموں کے اندر آ گئی آپ کو اور کیا چاہیے ہم کو اور کیا چاہیے میرے بھائی ایسی روزی سے کیا فائدہ جو روزی انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر کے جائے ایسی روزی سے انسان کو کیا فائدہ جس کی زندگی کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہو امن و امان نہ اس کے پاس موجود ہو اس کی عزت کا خطرہ اس کے جان کا خطرہ اس کی تمام چیزوں کا خطرہ لہذا سب سے عظیم دولتوں میں سے نعمت اور امن و امان ہے تمہارے بھی فرماتے جسے دونوں چیزیں مل گئی گویا کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دی گئی یہ امن و امان کی اور اللہ العالمین کے فیصلوں پر راضی رہنے اور یہ قناعت کی اس طریقے سے نعمت اور اس کی فضیلت ہے حدیث کے رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرمائے عطانہ جبریل میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے یا محمد انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا میت جتنا جینا چاہو جی لو انجام مرنا ہی ہے موت آنی ہی آنی ہے آپ کو بھی موت آئے گی ان کا میتھ میتون آپ کو بھی موت لائف ہوگی دنیا والے بھی مرنے والے ہیں ہمارا ایک بڑا طبقہ یہ ہے جو آج یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو فاتح نہیں ہوئی آپ کی موتی نہیں ہوئی اللہ اور ماتا عل میت و میتون قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے آپ کو فرمائی کہ آپ مرنے والے ہیں اما محمد اللہ کا رسول قد خلط بن قبل ہی رسول آپ اللہ کے ایک رسول ہیں جیسے اور رسول گزر چکے ماتا اور قتلا اگر آپ کو موت ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے کیا اپنی ایڑیوں کے بل آپ لوٹ جائیں گے اما جال بشری من قبل کل خلد ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ نہیں بنایا دنیا میں آئے اللہ نے جو وقت دیا اس وقت تک اللہ کے پیغام کو لوگوں لوگوں تک پہنچایا اللہ کا وقت آ گیا پیغام آ گیا حکم آ گیا دنیا سے چلے گیا حضرت آدم سے دنیا کی شروعات ہوئی ایک لاکھ چوبیس آزاد انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آئے اللہ کے پیغام کو اللہ کے دین کو اللہ کے حکموں کو دنیا والوں تک پہنچا کر کے دنیا سے چلے گئے تو آپ کو بھی مرنا ہے آپ کو بھی موت لاحق ہوگی ان کا میتوں ان میتون آپ کو بھی مرنا ہے کسی کل منا فان سب کو ایک دن فنا ہونا ہمارے نبی کی وفات ہوگی ابت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فخر کرتی تھی کہ ہمارے نبی کی جب وفات ہوئی میرے میرے آگوش میں ہوئی آپ کا سر مبارک آپ کا جسم مبارک میرے گود میں تھا میری باری میں آپ کی وفات ہوئی میرے گھر میں آپ کی وفات ہوئی افطا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات پر فخر کیا کرتی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب امین آئے اور نبی سے عشق میں کمیت جینا جتنا جینا ہو جی لیجیے ایک دن مرنا ہی مرنا ہے موت سب کو آنی ہی آنی ہے وہ احب من احبت فن کا مفارت ہو جس سے بھی اتنا پیار کرنا چاہو کر لو محبت کرنا چاہو کر لو ایک دن سے چھوڑ کر کے جانا ہی جانا ہے مال سے محبت ہے مال چھوڑ کر کے جانا پڑے گا مال نہ کوئی لے کر کے پیدا ہوتا ہے نہ کوئی مال لے کر کے جاتا ہے مال انسان کو دنیا کے اندر بلندی عطا کرتا ہے لیکن مال انسان اوپر لے کر کے نہیں جا سکتا مال انسان کو اوپر لے جاتا ہے لیکن انسان مال کے اوپر لے کر کے نہیں جا سکتا مال سے انسان محبت کرتا چھوڑ کر کے جانا بیوی سے محبت ہے دنیا سے محبت ہے اولاد سے محبت ہے یہ محبت فطری ہوتی ہے یہ محبت فطری ہوتی ہے شریعت کے دائرے میں ہے تو محبت یہ عبادت ہے اگر شریعت سے ہٹ کر کے ہے تو اس صورت میں محبت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شک بڑھ جاتی ہے اگر آپ بچوں سے اتنی محبت کریں کہ بچوں کے لیے آپ دین چھوڑ دیں بیوی کے لیے دین چھوڑ دیں گویا کہ آپ کو اللہ پیارا نہیں ہے آپ کو بیوی اور بچے پیارا ہے اللہ زیادہ آپ کو محبت نہیں آپ کے بال بچوں سے آپ کو زیادہ محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر شرک ہوتا ہے یہ شرک ہوتا ہے دل کا شرک ہوتا ہے لہذا جس سے بھی آپ محبت کر لیں ایک دن آپ کو چھوڑ کر کے جانا ہی جانا ہے کوئی قبر میں جتنا بھی آپ کے قریبی ہو کوئی قبر میں آپ کے ساتھ سونے کے لیے سیکنڈ کے لیے نہیں جائے گا بہت ہوگا قبر میں داخل ہو کر کے آپ کو قبر کے حوالے کر کے قبر میں رکھ کر کے چلا جائے گا لیکن ایک لمحے کے لیے نہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گی نہ شوہر بیوی کے قبر میں جائے گا نہ باپ بیٹے کی قبر میں جائے گا نہ بیٹا باپ کی قبر کے اندر جائے گا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو کتنا ہی زیادہ محبت کرنے والا کیوں نہ ہو آپ جس اولاد کے لیے حرام کماتے ہیں رشوت لیتے ہیں سود کھاتے ہیں وہ بھی آپ کی قبر میں جانے کے لیے بھیڑ کے لیے تیار نہیں ہوگا جس کے لیے آپ نے آخرت برباد کر لی جس کے لیے آپ نے آخرت کو تج دیا جس کے لیے آپ نے حرام کھایا سب کچھ کیا دنیا کے لیے بیوی کے لیے بچوں کے لیے وہ سب بھی آپ کے قبر میں جانے کے لیے ایک منٹ کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا یہ صورت حال ہے میرے بھائی ہماری ہے جس سے بھی محبت کرنا ہو کر لو ایک دن تمہیں چھوڑ کر کے اس کو جانا ہی جانا ہے وہ عمل باشد جو بھی عمل کرو فعم نقم وجم بھی تمہیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے جو بھی عمل آپ کریں گے آپ اچھا عمل کریں گے اچھا بدلہ ملے گا برا عمل کریں گے اس کی سزا ملے گی عمل قیامت کے دن حاضر کر دیا جائے گا برا عمل ہوگا برا بری سزا اچھا عمل ہوگا کتاب و سنت کے معافی ہوگا اخلاص کے ساتھ کیا ہوا نبی کی سنت کے طریقے کے مطابق کیا ہوا اس عمل کا آپ کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا آپ دنیا میں جو بھی نیکی کر لیں دنیا میں نیکی کرنے والوں کا بدلہ دنیا نہیں دے سکتی ہے دنیا میں نیکی کا بدلا انسان نہیں دے سکتا ہے نیکی کا بدلا وہ دیتا ہے جو سب کا خالق اور مالک ہے جس نے دین کو دنیا کے اندر بھیجا وہی رب العالمین آپ کے ہمارے نیک اعمال کا بدلہ پورا پورا دے سکتا ہے دنیا کے اندر آپ کی نماز آپ کی توحید آپ کی سنت آپ کے روزے اور اس طریقے جو بھی باتیں آپ کرتے ہیں ان تمام باتوں کا پورا پورا بدلہ دنیا کے اندر کوئی آپ کو نہیں دے سکتا ہے پورا بدلہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے وہ ان نما قیامہ پورا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا تو اللہ کے سل بات ہیں کہ تمہیں قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا جو بھی عمل کرو گے برا عمل کرو کہ سزا ملے گی اچھا عمل کرو کہ اس کا جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا وہ علم ان شرف المن قیام یہ بات جان لو کہ مومن کا شرف یہ ہے رات کو قیام اللیل پڑھنا قیام اللیل پڑھنا یہ مومن کا شرف ہے مومن کے لیے عزت کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو عزت طا کرتا ہے بنگے کرتا ہے اللہ رب انا علیہ کا قول الفقیلا بڑے کام بڑے کاموں کے لیے انسان کو راتوں کا تاج گزار ہونا چاہیے تحجد انسان پڑھتا ہے اللہ اقبال اسے دنیا کے اندر عزت اور بلندی اور شرف عطا فرماتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں وہ عزت ہو اشتغنا ہو اناس اور انسان کی عزت یہ ہے کہ لوگوں سے انسان بے نیاز ہو جائے لوگوں کے ہاتھ میں کیا اس کی طرف لڑچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے کہ ہمیں کچھ دے دیں میں ان کے ساتھ بہت اچھے سے اس لیے پیش آتا ہوں تاکہ ہمارے اوپر کچھ رحم کریں ہمارے اوپر کچھ سفر کریں اللہ ہم کو مال دے رکھا ہمیں مال دے دیں یہ چیز انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے انسان کی عزت انسان کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے لوگوں سے بے نیازی انسان کو اونچا مقام عطا کرتی ہے جو لوگوں کا بے نیاز نہیں ہوتا اللہ ابرامین اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے جو لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے جو لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ ابرامین اس کا ہو جاتا ہے اس لیے لوگوں کے پاس لوگوں کی جیبوں میں ہماری آپ کی نظر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا کسی کو ہم کچھ تعریف کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ ہوگی یہ ہمارا اخلاق دے کر کے یا اس طریقے سے ہماری مروت دے کر کے ہماری نرمی دے کر کے وہ کچھ ہمیں دے دیں یہ انسان اگر کرتا ہے تو ایسے انسان ذریل ہو جاتا ہے اسے دنیا کے اندر عزت نہیں ملتی ہے عزت کی صورت ملتی ہے جب انسان لوگوں کے پاس سے بے نیاز ہو جاتا ہے حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ سرداری کیسے حاصل ہوئی کہا مجھے سرداری اسے حاصل ہوئی کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے مجھے اسے کوئی غرض نہیں ہے اللہ نے جو علم دیا اس علم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کے پاس جو مال ہے اس مال و دولت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے نہ ہماری کوئی طلب رہتی ہے کہ لوگ ہمیں کچھ ہدیہ دیں ہمیں کچھ تحفہ دیں کچھ مال ہمیں دے دیں ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے لوگوں نے کہا یہی وجہ ہے جس نے آپ کو لوگوں کا سردار بنا دیا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اجہد کی دنیا وہی بک اللہ دنیا کے درمیانہ روی اختیار کرو کم چیز پر کفات کرنا سیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا وہ ذہن فیما دس یہی حقوق اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو لوگوں کے پاس مال و منصب ہے اس میں آپ کیا کریں کناس سے کام لیں لوگ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے یہ حاکم کی روایت اور امام علمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا تو اس طریقے سے انسان کو عزت کہاں ملتی ہے کناس کے اندر ملتی ہے انسان کو عزت لوگوں سے بے نیازی میں ملتی ہے دنیا کے اندر ایک حدیث اللہ کے ذماتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے سل نے فرمایا کہ ہر دن اللہ ابامر دو فرشتوں کو بھیجتا ہے اور دونوں اعلان کرتے ہیں کہ وہ دونوں اعلان کرتے آنے کے بعد کہ اور وہ دونوں کا اعلان ہر وہ مخلوق سنتی ہے انسان اور جن کے علاوہ وہ جو دو فرشتے اعلان کرتے ہیں انسان اور جناتوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق اس آواز کو سنتی ہے وہ لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں اللہ کی طرف پڑھ کر کے آؤ جو کم اور کفات کر جانے والی چیز ہے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہے اور غافل کر دینے والی چیز ہے زیادہ مل جائے آپ اللہ سے غافل ہو جائیں اللہ کے دین سے غافل ہو جائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس کم ہے اللہ کے دین پر آپ قائم ہیں اللہ سے غافل نہیں ہیں آپ کے دل میں اللہ پر ایمان ہے دین پر پابند ہیں کفات کر جانے والی چیز بھی اگر آپ آپ کے پاس ہے تھوڑی اور معمولی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ ہو اور انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھلا دیتا ہے جو اللہ سے غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہو جاتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ غافل ہو جائے اس کے لیے دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے لہذا قناعت میرے بھائیوں بہت عظیم ترین دولت ہے اور اس کی اس کے حاصل کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں کہ ہمارے اندر قناعت کیسے پیدا ہو قناعت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو اس کے بہت سارے اسباب ہیں اگر ان اسباب کو ہم نے اپنا لیا یہ دولت ہمارے اندر آپ کے تبھی پیدا ہو سکتی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی رضا ہے اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے ان اللہ ہوا رضا و المتین اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے وہی طاقتور ہے وہی زبردست ہے اللہ ہی روزی دینے والا ہے سب سے پہلے ہمارا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے اللہ وہ فی طلب اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور روزی کی تلاش کرنے میں میانہ روی اختیار کرو حلال طریقہ اپناؤ فعن فعن تمو رز کہا اس لیے کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کا اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ چیز اسے مکمل نہ مل جائے حتیٰ تستوفیہ رشتہ جب تک کہ پورا رزق نہ لے رزق صرف مال کا نام نہیں ہے رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز کا نام ہے ہر نعمت کا نام رزق ہے مال بھی رزق ہے بیوی بھی رزق ہے اولاد بھی رزق ہے علم بھی رزق ہے عمل بھی رزق ہے صحت اور تندرستی بھی رزق ہے مال و منصب بھی رزق ہے دنیا کی تمام چیزیں جو اللہ آپ کو عطا کرتا ہے سب رزق ہے اللہ نے جو بھی رزق لکھ دیا آپ کے لیے جب تک وہ نہیں مل جائے گا وہ سارا رزق اس وقت تک کسی نفس کو موت نہیں آئے گی اج فی طلب لہٰذا کی تلاش میں حلال طرح اپنا حرام طریقہ اپنا کر کے بھی انسان اسے زیادہ نہیں لے سکتا جتنا اللہ رب العالمین اسے لکھ دیا ہے انسان بے صبرا ہے جلد باز ہے کہیں پر کوئی کام کیا بزنس کیا تجارت کیا اس کو فائدہ نہیں ہوا اس کو چھوڑ کر کے حرام طریقہ انسان اپنے لگتا ہے اور اس کے پاس کچھ مال آ جاتا ہے کچھ دولت اس کے پاس آ جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے حرام طریقہ اپنایا یہ دولت ہمیں اس سے مل گئی حالانکہ اللہ نے اس کے لیے لکھا تھا کہ آپ کو اتنی روزی ملے گی اتنا مال ملے گا لیکن اس آدمی نے صبر نہیں کیا جیسے کسی آدمی کی شادی ہوتی ہے تین چار سال گزر جاتے ہیں بچہ نہیں ہوتا تو بیوی کہتی ہے کہ فلاں پڑوسی فلاں مزار پر گئی تھی تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ تمہیں بھی اولاد بابا کی طرف سے مل جائے گی بابا کی طرف سے تمہیں بھی اولاد مل جائے گی فلاں پڑوسن کے ساتھ ایسا ہوا فلاں کے ساتھ ایسا ہوا تم بھی جاؤ وہاں پر فلاں پیر فقیر کے پاس جاؤ فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ فلاں مزار پہ چلے جاؤ تمہیں بھی اولاد مل جائے گی انسان صبر نہیں کر پاتا ہے مال کی محبت بچے کی محبت بیوی کی محبت انسان مزار پہ چلا جاتا ہے دو تین یعنی چند مہینوں کے بعد نو مہینہ دس مہینہ ایک سال کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اللہ ادا کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مزار پہ جانے سے مجھے اولاد ملی دینے والا اللہ رب العالمین ہے انسان نے صبر نہیں کیا انسان نے جلد بازی کے اللہ لکھ دیا تھا کہ آپ کو شادی کے دس سال کے بعد اولاد ملے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی سال کی عمر میں اولاد ملی اللہ رب اللہ نے لکھ دیا آپ کو اولاد ملے گی جس کب کباب کے پاس آئے گا لیکن ہم بے صبرے ہیں ہم جلد باز ہیں انتظار نہیں کر سکتے حرام طریقہ انسان اپنا لیتا ہے تو اللہ کے سرماتے ہیں حرام طریقہ بھی اپنا اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا حرام طریقے زیادہ نہیں ملے گا تم نے صبر نہیں کیا وہ چیز آنے والی تھی وہ تم کو ملنے والا تو اولاد ملنے والی تھی مال بھی تمہیں ملنے والا تھا لیکن تم نے صبر نہیں کیا اللہ کی نافرمانی کی شرک کیا اور شرک کے ذریعے تم نے اولاد طلب کیا اور یہ شرک انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والا ہے تو میرے بھائیو اللہ پر رزاق ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہم اللہ العالمین کے تقوی اختیار کریں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے دنیا فانی ہے دنیا کے اندر پائے جانے والی ہر چیز فانی ہے سب فنا ہو جائیں گے دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی نہ مال نہ دولت کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے مالدار اپنی مالداری پر نہ اترائے اترا کر کے ظلم کرنا شروع کر دے لوگوں کا حقوق کھانا شروع کر دے لوگوں کی تنخواہیں دینا بند کر دے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دے نہیں یہ چیز رہنے والی نہیں ہے قیامت تک یہ چیز بھی ختم ہو جانے والی ہے اور فقر و فاقہ میں اگر کوئی ہے تو بھی اس پر نہ افسوس کرے اس پر زیادہ وہ مایوس نہ ہو کہ ہمارے لیے فقر و فاقہ لکھ دیا گیا ہے کیونکہ نہ مالداری رہنے والی ہے نہ فقر و فاقہ رہنے والا ہے سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں دنیا دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزیں تمام مخلوقات سب کے سب ختم ہو جائیں گی کتنے دنیا کے مالداروں میں سے تھے ان کا حکم چلتا تھا ان کا حکم چلتا تھا بڑے مالدار تھے ملک کے سربراہ تھے مرتے وقت پانی کے قطرے کے لیے ترس گئے تمنا کرتے تھے کہ مجھے کوئی پانی کا ایک بھوت پلا دے مرتے وقت پانی نہیں ملا ان کو اس لیے دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی ہے کس نے کس نے کتنے لوگوں نے فقر و فاقہ کی زندگی گزاری ایک لمبی عمر تک اللہ نے آخر میں ان کے اوپر فضل کیا انعام کیا اور وہ مالدار بن گئے اللہ کی نعمتوں کے اندر رہنے لگے اس لیے میرے بھائی وہ دنیا فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں لہذا انسان ہمیشہ اپنے دماغ اپنی نگاہوں کے اندر ان تمام چیزوں کے اندر ہمیشہ انسان رکھے اللہ کے سر کی حدیث ہے کیا فرماتے کہ اللہ فخر اکشا علیکم اللہ کی قسم مجھے فقر و فاقہ کا تم پر خوف نہیں ہے ولا کی نقشہ علیکم لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے انتم سطح علیکم دنیا کہ دنیا تمہارے لیے پھیلا دی جائے دنیا تمہارے قدموں کے اندر لا کر کے رکھ دی جائے فتنا فسو ہا تنافسو جیسے پہلے لوگوں کو دنیا دی گئی تو انہوں نے دنیا کے اندر منافست کی آگے بڑھ جانے کے لیے ایک دوسرے کے آگے بڑھ جانے کے لیے مقابلہ کیا تم ایسا نہ کرنے لگو اور جیسے وہ ہلاک ہو گئے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے فخر و فاقہ کا خوف نہیں ہے مالداری بڑھتی جا رہی ہے ایسا وقت آئے گا کہ کوئی تھکان لینے والا دنیا کے اندر نہیں ملے گا فخر و فاقہ بھی اللہ نے مالداری ساری چیز اللہ انسان کی قسمت کے اندر لکھ دیا ہے انسان پیدا ہونے سے پہلے ہی فرشتہ آتا اس کی رزق کو لکھ دیتا ہے اس کے عمل کو لکھ دیتا ہے اس کی عمر کو لکھ دیتا ہے تمام چیزوں کو فرشتہ لکھ دیتا ہے لہٰذا رزق تو مقصوم ہے یہ رزق مقصوم ہے اللہ رب کی طرف سے وہ مل کر کے رہنے والی چیز ہے لہذا اس کے پیچھے آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے حدیث لوگ جیسے موت سے بھاگتے ہیں ایسے اگر رزق سے بھاگیں گے تو جیسے موت بھاگنے سے موت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی بلکہ موت آ کر کے رہتی ہے ایسے رزق بھی آپ کو آ کر کے رہے گا جتنا بھی تم بھاگو گے جیسے موت آتی ہے ایسے انسان کا لکھا ہوا رزق بھی اس کے پاس آئے گا کبھی رزق لکھا ہوا انسان کے پاس نہیں جائے گا اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ دنیا کیا ہے ختم ہو جانے والی ہے دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہے اس طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رزق کے اندر اللہ کے ہر عمل میں حکمت ہے رزق کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرق رکھا ہے اگر سارے لوگ مالدار ہو جائیں دنیا کی تمام نعمتیں اگر ہر ایک کو مل جائیں تو میرے بھائی ایک دنیا کا نظام نہیں چلے گا دنیا کا نظام نہیں چلے گا اللہ رزاق ہے اللہ رزق دینے والا ہے لہٰذا اللہ رب العالمین رزق کے اندر حکمت کے ساتھ لوگوں کو رزق دیا ہے اللہ رب فرمایا وہ لدیجہ خلائف الارض اللہ ہی نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے ورف آبا فوق آباد درجات اور تم میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر درجات کے اندر بلندی دے رکھی ہے یہ ہم کم تم آتا کم تاکہ اللہ رب العالمین تم کو آزمائے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے تو اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اگر دنیا کا مالدار ہے وہ ساری بیماریوں کے اندر مبتلا ہے اس کے پاس سکون نہیں ہے اس کے پاس اطمینان نہیں ہے دنیا کا سب سے بالدار کسان ہے گولیاں کھا کر کے سوتا ہے ٹھیک آتی ہے پچاس ڈاکٹر پہنچ جاتے ہیں اس کو سکون نہیں ہے ہمارے آپ طریقے سے روڈوں پر چل نہیں سکتا وہ بیماریاں یہ رکھنی ہیں اس کو بڑی فکر ہے اس کو کوئی سکون نہیں ہے لہذا سکون انسان کو دل کے دن کے اندر ملتا ہے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں انسان کو ملتا سکون میں انسان کو سکون ملتا ہے انسان فقیر ہے کیناط پسند ہے میرے بھائی دنیا کا مالدار انسان دنیا کا مالدار انسان ہے مال ہے اس کے پاس لیکن اس کے پاس سکون میں تعنا نہیں دنیا کا فقیر ترین انسان ہے دنیا کی تمام نعمت کسی کے پاس نہیں ہے میرے بھائی نہ دنیا کی تمام بیماریاں برائیاں کسی کے پاس ہے اور تمام کمزوریاں کسی کے پاس ہیں اگر آپ فقیر ہیں تو آپ سے بھی زیادہ فقیر لوگ موجود ہیں آپ اگر بیمار آپ سے زیادہ سخت بیمار لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دے رکھا دنیا میں آپ زمین پر چلتے پھرتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے جو دوسرے وقت پر سوئے ہوئے ہیں مال کی کمی نہیں ان کے پاس ہے وہ مال کی کمی نہیں ہے ان کے پاس لیکن بسترے مک پر پڑے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں چل نہیں سکتے حرکت نہیں کر سکتے آنکھ کے اشارہ صرف چل رہا ان کا اور کچھ نہیں کر سکتے وہ پوری دنیا کسی کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ کسی اللہ کی حکمت اللہ حکیم ہے اللہ کی حکمتوں پر راضی رہیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں گے اللہ تعالیٰ اور آپ کو دے گا اللہ ہمیں اور دے گا اس لیے انسان ہمیشہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے رشتے کے اندر حکمتیں ہیں اگر یہ حکمتیں نہ ہوتی اگر دنیا سب ایک جیسی ہو جائے دنیا کا نظام نہیں چلے گا نظام درہم درہم ہو جائے گا سے اللہ رب اللہ کا نظام چلانے کے لیے یہ فرق رکھا ہے پانچویں چیز یہ میرے بھائیوں کہ اللہ کے سر وقت ہے کہ ان ہوا اسلم کم تم میں سے جو نیچے ان کو دیکھو تم میں سے اوپر ان کو مت دیکھا کرو دنیا کے معاملے میں دنیا کا تعلق ہے یہ دین سے تعلق نہیں کنات کا دین کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ یہ دنیا کے تعلق سے کا رزق سے تعلق ہے دنیاوی چیزوں سے تعلق ہے کنات کا کنات کا تعلق دین سے نہیں ہے دین میں جتنا آپ سب تک لے جا سکتے ہیں سب تک لے جائیے وہ فی علی کا فل اتنا فسن اتنا فسون جنت نام سماوات سماواد مشارت کی دوڑیے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر کے جائیے ایک دوسرے کو پانچ نمازوں کے پابند ہے کوئی تاج گزار ہے تاجل گزار بنی اور اسے اور زیادہ کرنے کی کوشش کیجیے دنیا کے لیے قناعت ہے دین کے لیے قناعت نہیں ہے دنیا کے اندر کہ ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہم دنیا کے لیے کیا ہیں قناعت نہیں کرتے دین کے لیے قناعت کرتا ہے انسان انسان اگر چند وقت نماز پڑھ لیتا کہتا ہے کہ کچھ لوگ تو کچھ نماز نہیں پڑھتے چلو میں دو ہی وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں کوئی کچھ سمجھ کہتا ہے کہ بھائی چلو فلاں تو اتنے زیادہ سرکش ہے تو تو کچھ نہیں کرتے کم سے کم میں اتنا کر لیتا ہوں انسان دین کے بارے میں کناط پسند ہو گیا دنیا کے بارے میں کناط پسند نہیں انسان کو دنیا کے تعلق سے کناط پسند ہونا چاہیے دین کے تعلق سے انسان کو اور کوشش کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے جتنا زیادہ بڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہوگا تو اللہ کے سور کہتے ہیں تم سے نیچے ان کو دیکھو جو تم سے اوپر ان کو مت دیکھو دین کے معاملے پر اس اوپر کو دیکھو نیچے کو نہ دیکھو ہم دین کے معاملے میں نیچے کو دیکھتے ہیں دنیا کے معاملے پر اس اوپر کو دیکھتے ہیں اسی دنیا کی طلب ہے لوگوں کے پاس دنیا کی چاہت ہے سو تمام ہے آخر انسان بھول گیا دنیا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو حرام کمانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کام کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے انسان نے کہا صرف اسے دنیا میں مل جائے اس کو مل جائے تو میرے بھائی ہمیشہ انسان کو اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور یہ دنیا آزمائش ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آزماشا ہے آزماتا ہے خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہر ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے وہ نبل ومب الخیر و شر فطرا ہم تم سب کو خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں کبھی مال لے کر کے اللہ آزماتا ہے کبھی مال دے کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہر طریقے سے اللہ ابراہین آزماتا ہے اللہ کا آزمانے کا انداز نرالا ہے اسے اللہ ابراہین کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ کے صلی اللہ وسلم کے حدیث ہے کہ آزمت عظم الجزا میں عظم البلا بلا جتنی زیادہ آزمائش ہوگی اتنا زیادہ اللہ ارباب انسان کو عزر دیتا ہے وہ ان اللہ آبا قوماً اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے کہ بتلا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے تو من فل رضا اور جو اللہ کے اس آزمائش پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے وہ من سخت فل سخت اور جو ناراض ہو جاتا ہے ناراضگی کرتا ہے تشخد کرتا ہے جدا فضا کرتا ہے شکوے شکایت کرتا ہے رونا دھونا چلانا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو جتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے اتنا زیادہ انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے اور جب جان لے کہ آپ جسے شر سمجھتے ہیں ہو سکتا اسی کے اندر خیر ہو اور جسے آپ خیر سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے اسی کے اندر شر ہو وہ آسان تک روشین خیر القم وہ آسان تک وبا شر القم اللہ الماتا ہے قریب ہے کہ جسے تم ناپسند سمجھتے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو اور جسے تم بہتر سمجھتے ہو پسند کرتے ہو اسی کے اندر تمہارے لیے شر رکھا ہو ہم اور آپ نہیں جانتے ہمارا علم محدود ہے انسان اگر کسی چیز کو اپنے لیے شر سمجھتا ہے اللہ اسی کے ذریعے سے انسان کو خیر کی طرف راغب کرتا ہے انسان کے علم محدود ہے رات کے بعد ہی صبح آتی ہے آزمائشوں کے بعد انسان کے لیے کشادگی آتی ہے ان اسرا ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے لہذا کس میں انسان کے لیے بھلائی ہم اور آپ نہیں جانتے ہو سکتا فقر و فاقہ فقر و فاقہ ہی ہمارے لیے بنائی ہو ہو سکتا اللہ نے ہم کو اولاد نہیں لیے بھلائی ہو ہو سکتا اللہ نے ہمیں بیٹیاں دیا اسی کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہو اللہ بہتر جاننے والا ہے ہم لوگ آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ کیا بہتر آپ کے لیے کتنی اولاد انسان کے لیے دین چھوڑنے کا ذریعہ بن گئی بیوی کی محبت میں اس نے شرک کرنا شروع کر دیا اولاد کی محبت میں شرک اور قبر کرنا شروع کر دیا کتنے ایسے لوگ ہیں مال آ کے ظلم کرنا شروع کر دیا شراب پینا شروع کر دیا زناکاری کاری شروع کر دیا دنیا کا ہر جرم کرنا شروع کر دیا مال نہیں تھا غریبت تھا مال نہیں تھا سکون میں تھا وہ مال آنے کے بعد دنیا کی برائی کرنے لگا آپ مال جسے بہتر سمجھتے ہو وہی مال ہمارے لیے شر کا ذریعہ بن گیا فقر و فاقہ جسے ہم برا سمجھتے ہیں وہی فقر و فاقہ غربت اور مفلسی ہمارے لیے دین پر ثابت قدمی کا ذریعہ بن گئی ہم اور آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ علیم ہے اللہ رب العالمین حکیم ہے یہ سارے اصول ہیں یہ سارے اسباب ہیں اگر اپنی نظروں کے سامنے رکھیں کبھی کوئی انسان کسی دوسرے آدمی کو اونچائی مدد سے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار تقوا ہے اللہ کے یہاں معیار مالداری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مالداری یہ معیار نہیں ہے میرے بھائیوں مالداری دنیا کے اندر معیار ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مالداری معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار تقوا ہے دینداری ہے توحید و سنت ہے دین پر عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار ہے مالداری اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا معیار نہیں ہے آپ اگرچہ مالدار نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے بڑے مالداروں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا زیادہ مقام مرتبہ ممکن ہے کہ آپ کے پاس زیادہ مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو اس لیے کبھی بھی انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اللہ نے جو کچھ اس کے لکھ دیا اس پر راضی رہے اور آگے کی بھی کوشش کرے حلال طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ تمام چیزیں اگر انسان کرتا ہے تو اللہ کے فیصلوں کے مطابق انسان کی زندگی کرتی ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر قرار پیدا کرے اللہ رب العالمین ہمارے اندر قرار پیدا کرے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہمیں دین پر قائم رکھے اپنے نبی کی سمتوں پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے دور رکھے اللہ رب العالمین ہمیں جس کے حرات آ فرمائے جس کے سے اللہ تعالیٰ ہم کو دور رکھے عامر رب العالمین بارک اللہ علیہ القمانہ دین اور بلا حکیم ان نہ بلکہ بلکمرنوس الرحیم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 اذکر اللہ اللہ اللہ لکم ولا ذکر اور